سیدنا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کے کندھے سے چھری کے ساتھ گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا ایک روایت میں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا گیا بس آپ نے چھری پھینک دی اور وضو نہیں کیا حدیث نمبر آٹھ سو پندرہ مسند احمد